جس پاس سورج ہوتا ہے اس سورج مکھی جی۔ کا پاس اگر سورج کرے تو سورج مکھی ساری رات سفر کر کر کر کے اپنے ماں بوب کی کھڑی ہوگی ہاں۔ سورج گروپ ہوتا ہے تو سورج مکھی اتنی سفر کرتی ہے محبت کا کہ پھر شام والے دن پھر ہوتا رخ اپنے محبوب کے چہرے والے سبحان اللہ یہ باہمی ایک سورج کا مناسبت ہے کہ جس طرح سورج مکھی کا چہرہ ہے سورج کے چہرے کے مناسب ہے یہ بہا زہری مناسبت ہے تد لوگوں نے وہ سورج مکھی کے سورج کے مکھ والی رکھے دوسری بات نہیں مناسبت ہے کوئی سورج مکھی کا منہ پھاڑ کے سورج وال نہیں کرتا کرتا کوئی نہیں کرتا سورج نکی نکی سے استاد نہیں پڑھایا کہ تیرا محبوب اور معصوص سورج ہے سورج مکھی نے کسی کے ہاتھ سے قیات بھی نہیں کیتی بھی مرشد نے درس دیتا ہوئے ماننی جی بابا جی تھوڑا محبوب اور معصوص سورج ہے اللہ اللہ اللہ اخالے کے کائنات پاک نے پوری کائنات کے محبت کے اشارے محبت کی حقیقت ظاہر فرمایا اور سورج رکھی دنیا جم اعلی ترین مثال ہے محبت کی پوری مناسبت سورج بھی مناسبت ہے اور بات بھی جی۔ اس کو بعد عالم حیوانات آ جاؤ ہر ایک شہر دوسرے نال محبت ہے پیار ہے الفت ہے کشش ہے طلب ہے آرزو ہے تمنا ہے پھر نبا تاج تو رہ حیوانات نو نلا میں سماوا کی کئی چیزوں محبت ہے چتور پری پکی ہے پرندہ ہے اس کو چاند انتہائی محبت ہے جب چند تلو کر دے بچارا ساری رات وہ سفر کر کر کر کے ڈگ پہ اگلے دن پھر تیار ہو گئے وہ ہمت پروار کوئی کمی نہیں ہوگی وہی اس پر طلب سے کوئی کمی نہیں ہوتی حالانکہ انہیں ساری زندگی ناکامی کا منہ ویچا بچارے محبت رستے ناکامی نہیں ہوتی محبت نام ہی کامیابی کا محبت صادق ہوئے تو محبوب کے وشال کی ضرورت نہیں پی وشال کے تد ہوئے تو دوریاں ہو محبت ہر وقت محبوب در دل مانت و تر چشم بھی مانت ہاں، ہاں، ہاں، چکور کی زندگی لگ جاتی ہے لیکن سورج کے قریب نہیں ہو سکتا پھر موت کے گھاٹ اتر جانے کسا کوتا خالق نو مخلوق نال محبت ہے مخلوق نو خالق نال ہے اور مخلوق نو ایک دوجے دے نال بھی محبت ہے تو کائنات دا وجود اور کائنات دا رشتہ سارا محبت کمریا کا ہے لیکن محبت دیا ہے ہر ایک محبت دینے اور قسم الگ ہے اسی طرح حکم بھی الگ ہے اللہ انسان بھی اللہ تعالی کی ذات کر محبت اختیاری ہے کیا بولو اختیاری ہے اختیاری ہے سبحان مگر لوہے کی محبت تبھی ہے چکور اور چاند کی محبت ایک دوسرے تبھی ہے اس شہر دوجے تعلق رغبت یہ بھی تبھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نال انسان کی جی محبت ہے تبھی بھی ہے اور اختیاری بھی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ محبت دل دا کسی شہ وشش اور روبا رجحان اس محبت آ جائے سبحان اللہ اللہ اور محبت اور کشش جدو محبوب ہوں گی ہے نا اس محبت اور کشش کے آسار اور علامات ہوں نے کہ یہ فلانی شہر فلانی شہر محبت کرتی ہے محب اور محبوب کے رشتے کا تعلق رشتہ اور تعلق ہے وہ ادراک اور علم سانو علامات اور آثار تو ہو سکتا ہے کیونکہ محبت ایک چھٹی ہوئی چیز کا نام تو ساتھیو انسان نے ہی اپنی وہ فطرت جی اللہ تعالی نے سینے دے اسے دل چ رکھی تھی خالے کے کائنات انسان کا رشتہ محبت والا ہے تو محب اور محبوب کے درمیان تعلق اور وسیلہ کیڑی شہ ہے کیونکہ پیاری محبت ہے نال انسان اللہ تعالی کی ذات میں محبت کر سکے سبحان سبحان اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے دعوت دارو اگر تم میرے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو سبحان اللہ سبحان اللہ میری محبت کے دعوے سچے میرے نال محبت کرن دے وچ سچے اور میرے محبوب بڑھن دے وچ اس وقت سچے ہو گئے جب میرے محبوب دی محبت کرو گے اتباع کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور جو محبت ہے خدا کا دعویٰ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایمان دو اتباع تو کرے وہ آپ کی دعوی محبت جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا کیونکہ دعویٰ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ محبت کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دسنا بھی میرے محبت کیونیں ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو گے اس اتباع میری محبوبیت کا درجہ حاصل ہو جائے اعلیٰ ترین افضل ترین درجہ ہے انسانی کمال کا اس کے موقع کوئی درجہ متصور نہیں جو انسان کی فطرت رکھا گیا اور انسان اس کا طالب ہوا ہے صرف محبت اور اس کے کوئی نقطہ انفرادیت نہیں اللہ اللہ ساتھیوں محبت کا لازام استعمال ہوں گے لیکن رکھتے ہو تصا بھی کسی نے محبت کرتے ہو بھی کوئی محبوب ہے انسان کوئی ایسا نہیں جہاں دنیا محبوب نہ ہو کوئی انسان ایسا نہیں جہاں محب نہ ہو ہر ایک محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے تو محبت اختیاری جیڑی ہے وہ کمالات نال حاصل ہونی کا بولو کمالات تو سب بیمار ہو کوئی ہسپتال ہے تاری خدمت کر رہے تو وہ محبت پیدا ہو جائے گی تسا دریا چوب رہے ہو کسی نے تمہیں کٹ لیا ہے وہ سارے دل محبت پیدا ہو جائے گی اللہ اللہ اللہ اللہ دوسرا مالک اور محتاج ہو جو تاری مالک مدد کرے گا تو اس محبت پیدا ہوئے گی تسا تو روٹی کوئی دے گا تو اس طرح تمہیں محبت پیدا ہوئے گی تکالی مسائل اور آلام دکھا دردوں کے مددگار معاون اور رحم کرے گا تو اس دن محبت پیدا گی اسی طرح اور انعام کوئی تعلق رکھتا ہے اس بھی تمہیں محبت پیدا ہوئے گی اور محبت کے مخلوق نال جتنی وجود ہے نا سب کے سب ناقص ہیں اللہ تعالیٰ نال محبت کے جتنی اسباب ہیں سب کامل اور کامل سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک شمار کر سکتے ہو تو انسان دے کتنی انعامات اور احسانات میں اور دنیا دے وچ تے ساری محبت اور حیات ہے علم ہے کہ ایک چاہ دے پیالی پلا دے اگلے دن اصل سر سٹ کے سلام کرنے کی حال ہے سائیں چاہ کی پیالی کے گلاس پانی کا سان ایک دوجے کے نال محبت اور حیات تقاضا کرتے ہیں شمار کرو اللہ تعالیٰ کتنی کائنات جس نے نعمت پیدا کی نا وہ کہہ سوا اے مخلوق ہے جی نعمت میں تو سائن شمار نہیں کر سکتے انہوں کی حد بندی نہیں کر سکتے کسی حد تک انہوں محمد محدود نہیں کر سکتے اتنے لاکھ اتنی کروڑ اتنی ارب اتنی عد خراب اتنی سنک اتنا میل انسانی یہ ہاتھ اور علم دے بیچ عدد کی جتنی حدود دن ساری ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ نام محدود نے ان کا نشان نہیں جانے تو انسان نو اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کا دعویٰ ہے کیوں یہ وہ فطری خاصا ہے کہ محبت تو بغیر انسان کا نہ وجود قائم ہے نہ دنیا بچ سکتی ہے محبت تو بغیر نہ آخرت محبت تو بغیر رہ قائم مل سکتی ہے حاصل ہو سکتی ہے تو دوستو محبت اسباب کے سبب ہے کہ تکلیف اتا نعمت مصیبت مددگاری اور کوئی نعمت اتا کر دینا اے محبت اسباب کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انسان کا کتنی ہی مددگار ہے ہر دکھ ہر تکلیف ہر مصیبت ہر رنجش دے غم و علم کی دنیا دے انسان سارے سہارے ٹوٹ جانے جدو صرف انمر الراحمین کا سہارا ہوں یا اللہ یا رحم الراحمین میری مدد فرما انعامات کی دنیا چاہ جاؤ شانات کی دنیا چاہ جاؤ تو بھائیو کوئی تمہیں خون دی بوتل جا دے نا تو ساری عمر سر دے کے رکھ دو یار نے مینو ہسپتال خون دی بوتل دیتی سی بڑی گل ہے بھائی یہ یہ بڑا احسان ہے بھائی ارے ہوں تصا شمار کرو خون دی بوتل جہی ان دیتی ہے خون کن بنایا تیرے اندر تسا مخلوق دے نال مخلوق دے معاملے دے وچ جیڑا لحاظ شرم حیا محبت رکھ دے وہ بھی ایک دوسرے لین دین اور رساموں رکھ دے ہو نا کہ جی مخلوق مخلوق نو دے دی ہے بھی جی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے خون دی بوتل گڈی سے جا رہے اور رستے میں کوئی نہ ہوئے تو بندے نو کہہ تھوڑا یار گاڑی سے بہ جا اگلے دن جدو اترتا ہے سر جھکا کے سر مہربانی مہربانی شکریہ اصا مخلوق آپس ایک دوسرے کے لین دین ایک دوسرے کے تکلیفیں مددگاری دے ایک دوسرے کے تازہ انعامات ایک دوسرے کی اتنی محتاج ہے اتنی ممنون اور مشکور ہے کہ ایک دوسرے کے سر چکن دے نہیں رے پانی کا گلاس دے جو میٹھا مہینے گرمی د جی اگلے دن دور تو پھرتا ہوئے تو سلام کر کے جانا ہے چاہ کی پیالی سلام کر دیے خون کی بوتل سلام کر دیے گی کا بھی جانا سلام کرتا ہے ہسپتال علاج کرو سلام کرتا ہے تو میں سمجھنا ساری دنیا کے نعمت جہاں بالکل محدود تو ایک دوسرے کو دین دے اور بدلے اور احسان تو بدلے والا تا کر دو یہ نعمت کے سامنے ایک دوسرے محبت اور حیات کا تقاضا کر دیا نے کیا اللہ تعالیٰ کے نعمت کا کوئی حد اور احساس ہے اللہ تعالیٰ تو بھائی اگر سان محبت اللہ تعالیٰ محبت کے دعوے دار ہے جو تا کمال ہے فکری ہے جس طرح انسان پیاس لگتی ہے اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بھی ابھرتا ہے کیونکہ فطرت رکھا کہ محبت محبت انسان تلاش کرتا ہے میرا محبوب کون ہے محبت تو فطری خاص ہے اس کو بغیر گزارا نہیں کسی انسان کا تلاش کرتا ہے میرا کوئی محبوب ہے نال شیتان نفس بھی بیٹھے نے وہ پھر کوئی محبوب بی ڈی بنا دیتی کسی سی ڈی بنا کسی ٹی وی بنا دیتے کسی شراب کی بنا دیتی کسی برگر بنا دیتا کسی کار بنا دیتی کسی کوٹی بنا دیتی کسی بلڈنگ بنا دیتی دنیا کے سارو سامان انسان کا محبوب بن جاتا ہے حالانکہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کا انسان کے محبوب بننے کے قابل نہیں انسان کا محبوب اللہ تعالیٰ دنیا کی جس تم محبت کر رہے ہو اس محبت اس واسطے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے تو ساتھی صحیح کر لئیے کہ زندگی انسان دا محبوب کون ہے جب سانو ہو گیا تو پھر اصل آخا گیا اس محبوب نال وشال کا کیا طریقہ ہے محبوب نال سارا تعلق رشتہ کس طرح ہوئے گا اللہ وہ تو رستہ کیا ہے وہ سراط کیا ہے جب یہ معلوم ہو جائے گا ساتھیو تو پھر اللہ کی قسم در مصطفیٰ تو بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں اللہ سارے انسان نے سر ہوئے مشرق تو مغرب وال مغرب تو مشرق وال شمال تو جنوب وال جنوب تو شمال وال بڑے بڑے دنیا کے فلاسفر آئے سائنسدان آئے لیکن انسان کو سکون نہیں دے سکے انسان کا اطمینان مہیا نہیں کر سکے انسان سارا سامان دنیا دکھتا گیا لیکن انسان کی طلب اور فطری محبت کا خاصا جہاں حال ہی پریشان ہے وہ آدھا طلب تش

اللہ تعالی انسان دا خالق ہے مالک ہے رب ہے اس نے انسان نو بنایا ہے انہوں پتا ہے بنا والے نو پتا ہے کہ اے جیڑا انسان ہے نا یہ پیاس اور طلب کہڑی شہر بجے گی موبائل اگلے بنا پرچی دے چھوڑ دیں گے نہیں گی بنا پرچی دے چھوڑ دیں بنا والا دستا ہے کہ کیون چلا ہے کہ کیون روکنی ہے ایویں نا ہاں، ہاں۔ انسان گدی بنا بندہ تے پرچی دی لوڑ ہے جی خالے کے کائنات انسان نو بناوے تے قرآن مجید دی لوڑ پہ قرآن مجید دی لوڑ ہے تیرے کتاب تو بغیر چارہ نہیں موبائل سینٹر سے جانا پہنا مستری صاحب کو پرچی ہاتھ سے تو ہوئے نا پھر بھی مستری کو جانا پہنا پرچی ہاتھ سے ہوئے نا کتاب کا تو پھر بھی کسی ورک شاپ کے مستری کو جانا پہنتا ہے انسان دنیا کے جتنی بھی کام کرن گے نا کسی نہ کسی انسان کو ہی کام کراؤ گے نا سونے اللہ تعالی کی ذات نال محبت کا رشتہ قائم کرن کیتے اور رشتہ محبت نو جناب معلوم کرن کیتے اللہ تعالی نے قرآن بھی بھیجا ہے تے نال معمار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجا اکیلے قرآن نال پڑھ کے کلے قرآن نال کوئی خدا نال محبت نہیں کر سکتا جی تک رسول خدا دے نال تعلق نہ جڑے قرآن مجید سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ساتھیو ساری دنیا دے انسان کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بابا جی کنک تو روٹی مل جائے گی تو سکون آ جاؤ گے کوئی کہہ رہا ہے تہن فلانی شاید مل جائے گی سکون آ جاؤ گے اطمینان مل جائے گا نہیں نہیں جلیا انسان کا سکون اور اطمینان روٹی کپڑے مکان گدی کوٹھی بلڈنگ فلاؤ کارو سامان ایک نہیں رکھیا اللہ تعالی کی ذات نال اللہ تعالی نے انسان واسطے جو راحت اور سکون کا سامان پیدا فرمایا ہے جی دنیا کی کوئی سامان بھی انسان کو نہ ہو وہ محبت کبریا ہے ساری کائنات کا سامان بھی اطمینان اطمینان اور تسلی ہوں ساری دنیا حالانکہ سارے واسطے نظام نے کیا سات سامان راحت سکون اور اطمینان کیتا ہے بازار بھری بھری ہیں فیکٹریاں پہ ہیں لیکن جتنی سامان جانا ہے دل کی پریشانی اتنی جاتی ہے ہسپتال لے جاؤ تو پوچھو کیا یہ جی ذہنی ڈپریشن کا مریض ہے اطمینان نہیں ملتا تسلی نہیں ملتی مل چودھری صاحب کیوں تسلی نہیں ملتی تیرے کو قانون فراؤن دے سکون اور اطمینان کا سارا سامان موجود ہے تو پھر کیوں پریشان ہے تو پھر کیوں پریشان ہے پھر کیوں گولی نال ایمانداری دسو جی بندے نو سکون سامان ملنا چاہیے تو لوگ گولی کھا کے کیوں سوندے نے رات کو ہاں۔ ہاں۔ آگے جی دینی ڈپریشن کی گولی کھا دی تو مینو نیند آئی ہوں آئی بھی نہیں تھی ہاں؟ یہ مطلب نکلا انسان دا انسان دی معرفت رسول خدا تو بغیر کسی انسان نو ہو سکتی اور انسان دی مارفت جدو حاصل ہوئے گی تو انسان دا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ دی ذات محبت کی مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دی محبت انسان اور رسول خدا کی نال حاصل ہو نہیں محبت خدا طریقہ مستفا پھر حاصل ہوئے گی اطمینان انسان نو کوئی فلسفی نہیں دے سکتا کوئی سائنسدان نہیں دے سکتا کوئی کٹھی کوٹی گوڈی والا نہیں دے سکتا دنیا دے انسان جدو انسان کی نب سے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ایک انتہا تک پہنچتے ہیں جڈا وڈا بکر مصبر ہوئے مفکر ہوئے فلسفی ہوئے سائنسدان ہوئے جب انسان دی نبز دی حرکت ویکھدا ہے او یہی آندا ہے کہ یار اینو روٹی کپڑا مکان دے دیو بس تسلی کر جائے گا اینو سکون مل جائے گا اوے جھلیا روٹی کپڑا مکان انسان دی حیات نہیں انسان دا مقصد حیات نہیں اے تے ڈنگر کتے بلیا سورا دا نظام ہے روٹی کپڑا مکان انسان روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنایا گیا انسان رب بلا مکان کے لیے بنایا گیا سبحان اللہ انسان خدا ذات کی واسطے بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان دا خاصا کہ انسان خدا کے لیے بنایا ہے بنایا گیا ہے انسان خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے انسان خدا تعالیٰ کا معبوب ہے یہ چیز سونے ہو بغیر کسی رسول پیغمبر دے معلوم ہو سکتی دین تو بغیر شہ معلوم نہیں ہو سکتی اور رسول اور دین تو بغیر چیز معلوم نہیں ہو سکتی جدو جناب ڈاکٹر کو جاؤ گے سپیشلسٹ ڈاکٹر انہوں نے خاص امراض دے وہ ہاتھ رکھ دینے نب دس دینے اور ڈاکٹر کو جاؤ گے وہ کچھ مرد کرے گا کچھ دسے گا کچھ دسے گا جی سپیشلسٹ کو جانے بابا جی خاص مرض ہی اور یہ علاج ہے تو دوستو انسان کی سلاح کیتے انسان کی بہتری کی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پھر روٹی کپڑا مٹان نہیں نازل کیتا وہ تو زمین پر پہلے ہی تھا انسان کی فلاح اور فلاح کی تھے دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی کی تھے کوئی دستور اور آئین نہیں بڑھائے گئے جمہوری کوئی فلسفے اور سائنسدان آسمان تو نہیں نازل کیتے گئے کوئی انگلش بکا نہیں نازل کی گئی آسمان تو انسان کی فلاح اور فلاح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اپنا رسول آدم ابو فرمایا بے شک اس کو جاؤ گے پھر گل ملے گی ہوں کی ہوتا ہے میں تمہیں مثال دینا سا علاج کیوں بدتا ہوتا جانا سارے مرضا ودیا جانے نے موالج ودتے جانے نے مرضا ودیا جانے نے سمجھ نہیں آتی علاج غلط طریقہ غلط ہے یا موالج غلط ہوں دوستو جدو بخار آئے نا تو بدن گرم ہوتا ہے دونوں حالتوں میں سردی کا بخار ہوگی یا گرمی کا ہوگا سردی دا بخار ہوگی تو بدن گرم گرمی دا بخار ہوگی تو بدن ہوں جہاں حکیم ہوگا نہ کے سو آ گا گرم ہوتا ہے گرمی تو تیدا مطلب یہ گرمی انہیں آخر پڑو یہ پانی پاؤ جی۔ برا پھر ٹھک دو جب گرمی ختم بخار ختم صحیح ہو جائے گا ہوں ادھر نبزی حرارت غریبی جیڑی ہے نا وہ کم ہو گئی اس کم کی وجہ تو گرمی کا غلبہ ہو گیا تو ہوں انہیں علامت تو علاج دریافت کیا کہ انہوں فاڑ کے ٹھنڈے پانی پا دیو تے بخار اور سردی کی وجہ تو جتنی پانی بڑھا دے جاؤ گے بخار وقت جائے گا ایک حکیم آئے گا کامل وہ آگے گا ہاں بے وقوف گرم بدن کی گرم آئے دونوں بخار کی علامت ہے چاہے سردی کا ہوگا تو چاہے گرمی کا ہوگا وہ پھر علاج کرے گا وہ آگے گا میرے سرد چیزوں کی بجائے گرم دے ہوئے دا بخار سردی دی وجہ تو ہے کی وجہ تو ہے سردی دی وجہ تو ہے جب وہ علاج کرو گے بدن تو بخار اترنا شروع ہو جائے گا انسان صحت مند ہو جائے گا ایویں ہے دوستا جتنی تے مدبر اس وقت کیاتوں کے سیاستوں کے سیلاب آئے ہوئے ہیں اتنی منڈی آلو نہیں جتنی قوم کے قائد کے رہنما آدھے جنوں ہاتھ رکھو ہی قید جن ہاتھ رکھو ہی پیشوا ہے وہ اتنی زیادہ قید منڈی دے آلو تھوڑے نے تے قید دیر ہو گئے نے تے تواڈیاں ساڈیاں مرضاں وددیاں جاندیاں نے ہن انتہا کتھے آ گئی ہے کہ گیس کوئی نہیں تے جلوس کڈو جے چینی کوئی نہیں تے جلوس کڈو جے کھنڈ کوئی نہیں تے جلوس کڈو خدا دے نام ہونو تواڈی حرکت دا نظام چینی رہ گئی ہے وہ تواڈے اندر زندگی دی لہر تو پیدا ہوندی ہے جدوں تو گیس آ جائے گٹر بند ہو جائے تو ہزار آدمی باہر نکلے پوچھو کیوں آیا کہ جی گٹر بند ہو گیا افسوس ہو وقوف بھائی انسان گٹر کتنے تھوڑا جلوس کٹ گا تو الگ کتا کسا کوتا جتنی بھی سارے پیشوا آئے اس وقت دنیا دے قومیں دے پیشوا دنیا بھی نفسانی شیطانی اور بڑے لوگوں کے بڑے ہوئے جتنی پیشوا سن وہ جتنی انسان کا علاج کرتے سن انسان بیمار تر ہونا جانا سی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انسان کی ہدایت اور علاج کا آسمان کو نازل فرمایا ہے انسان کا حقیقی معالج رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں انسان کی ترقی ہوئی نبد ہاتھ رکھے ہے تڑپتے ہوئے دل سے ہاتھ رکھے ہے انہیں فرمایا ہے اس انسان دیش واسطے نہیں تڑپ رہا کہ دیکھو روٹی نہیں کپڑا مکان نہیں جائیداد نہیں اولاد ٹبر خاندان نہیں فرمایا نہیں نہیں یہ تڑپن کی حصہ وجہ ہے کہ جس رب نے انہوں اپنے کتنے بنایا جی اس رب نالے کی ملاقات نہیں ہو رہی وہ تعلق رشتہ قائم نہیں ہو رہا تو رسول پاک نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالی نال تعلق رشتہ سرداری تو نسل تو نسب تو خاندان تو برادری نال نہیں جڑتا اللہ تعالی نال رشتہ ایمان اور تقوی نال جڑتا ہے بنا ایمان اور تقوی نال جڑتا ہے ساتھیو اس واسطے جتنی سارے پیشوا آئے نے دنیاوی ہیں مذہبی ہیں سیاسی ہیں انہاں سانو ایکو دسیا ہے مذہبی کی آنے نے صرف ملاد شریف دے جلوس چکا جی، جی۔ یا یارویں شریف سیاسی آدھے نے فلانی سہجا کرو فلانی سہچا کرو ہے یہ سب اپنی پوجا پاٹ کا طریقہ ہے سونے ملاد شریف دا جلوس شاید درجہ انتہائی شرائط نال وفا ہو سکتا ہے رسول اعظم جلوس کیتے نہیں آئے رسول اعظم خلوص کیتے آئے ایمان تقوا خلوص محبت اطاعت اتباع کتنے آئے ہیں رسول خدا نے جب ولادت بات فادہ تو یہ اس وقت بھی آپ کی ذات پاک نے سر سجدے مبارک رکھے جس رسول کی اپنی ولادت کے وقت سر سجدے چ رکھے ہے اج جو تم کا یہ حال ہے جدو نماز کا اعلان اذان ہوئے جلوس نکلیا ہوئے نماز کا اعلان ہوئے انہوں نے بابا جی جلوس کا وقت ختم ہو کے گھر پہ چلو ابھی اعلان کی نہ ہو رہا ہے اللہ اللہ جلوس تو مباہ مال ہے اپنی شرط موجودہ طریقے نال حرام ہے اپنی شرط مباہ زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ نماز فرض عین ہے حصول خدا فرما نے پورا یا فی سلاد میرے ناخان کی ٹھنڈک نماز دے ہے امت حال ویکو نماز دے نیڑے نہیں لے جلوس کا جلوس کٹیا جھوٹی محبت ہے جھوٹی محبت ہے جی، جی، جی۔ ارے سچی محبت ایمان تقوی امان اور اتباع سے شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں خدا تعالیٰ محبت کا دعویٰ کر دو محبوبہ سامنے محبت ہے میری محبت کا دعویٰ کر دیں گے انہوں نے کہو یہ خدا نے محبت کا دعویٰ کر دو تو میں رسول بھی اتباع اتباع رسول کیوں نہیں کرتے اتباع رسول محبت ہے خدا ملے گی جب اتباع رسول تو اتباع رسول ہے دین مستفی کرو گے اپناؤ گے اور دین مصطفیٰ دی ابتدا فرائض تو شروع ہوں گی شادی عشق دی ابتدا مستحبات تو شروع ہو جاتی ہے عشق دی ابتدا نماز تو شروع ہوں گی تے آج کا پندرہویں صدی کے ماڈرن آج کا ابتدا جلوس تو شروع ہوں گی اور وہ کہ میں ہم آم دے جانا ہوں آخر سائی اے ملا کا جلوس ہے ذرا میری داڑھی میں تو منی سبحان اللہ یہ تو عشق جھوٹ ہے سائیں عشق دے نال نہ دنیا چ بندہ کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت کامیابی ملے گی سچا عشق وہ ہے جڑا اتباع رسول نہ لو جڑا عشق جڑی محبت اللہ تعالیٰ نال رسول خدا نال غوث العظم جیلانی داتا علی میری جنید باغ نے دادا اولیاء کبریا رہے کی سر وہ سچی حقیقی استعمال محبت ہے اور جڑا انسان محبت رسول کا دعوی کرتا ہے بغیر اتنے پائے رسول محبت خدا کا دعوی کرتا ہے بغیر محبت اور تعلیم رسول تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا جھوٹا جھوٹا ہے ہے ہے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کا انتہائی کمال ہے اور اللہ تعالیٰ محبت انسان کو بغیر پائے رسول مل سکتی اور اتباع رسول بغیر دین مصطفیٰ کو نہیں مل سکتی اس واسطے دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب نو محبت عطا فرماوے منافقانہ محبت دے جھوٹے دانے تمہیں نجات بخشے اور اتباع محبت محبت اتباع رسول تو بغیر نہیں اور اتباع رسول بغیر تعلیم رسول تربیت رسول قانون رسول حیات دی زندگی دے رہنما اصول بغیر نہیں مل سکتی جہاں دعوی کرے محبت رسول دا اور اتباع کرے انگریز دی اتباع کرے کفار دی دعوی کرے محبت رسول کا اور زندگی دا وہ قانون کفار اور اسمبلیاں تو بڑے وہ دعوی محبت سے جھوٹا ہے جڑا سچا رسول پاک کا محب ہے وہ جی میں رسول اسمان تو نازل ہوئے نے سارا قانون بھی آسمانی ہے سارے رسول تو بھی آپ کی داد پاک نو اسمان تو مقبول فرمایا گیا ہے لقد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سارا رسول بھی آسمانی ہے سارا دین بھی آسمانی ہے سارا قرآن بھی آسمانی ہے زمین تو سارا سلسلہ بنتا ہے نہ زمین تو سارا کوئی رہنما بن سکتا ہے نہ پیشوا بن سکتا ہے اس واسطے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اساں سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت نصیب فرماوے اتباع عطا فرماوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نال دشمنی اور نفرت رکھنے کی توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ